محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستر